اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے مکہ سے مدینے کا سفر اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کا سفر اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کا سفر آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں آنا جانا عمر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے شب گزرے مدینے پاک میں کے تو شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے تو شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے تو شب گزرے مدینے پاک میں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ جتنے بھی ایام اب باقی ہے میرے زیست کے جتنے بھی ایام اب باقی ہے میرے زیست کے جتنے بھی ایام اب باقی ہے میرے زیست کے ہوں مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں ہو مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں ہو مدینے میں بسر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ ہاں میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ یہ صدا ہے روز شب قلبے ہے درزار کی یہ صدا ہے قلبے ہے حیدر زار کی یہ صدا ہے روز شب قلب ہے زار کی پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روز خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روز خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزائے خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ